ابو غالب کہتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس صحیفے ہوتے ہیں وہ ان میں لوگوں کا اندراج کرتے ہیں جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں میں نے کہا اے ابو امامہ جو شخص امام کے نکلنے کے بعد آئے اس کا جمعہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا کیوں نہیں لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوتا جو صحیفوں میں لکھے جاتے ہیں حدیث نمبر ستائیس سو چھیاسٹھ مسند احمد